نہابت و حلافت اور ہاتب النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں یہ سعادت اور شرف نصیب ہوا ہے جس کی بنا پر ہم توحید پرست کہلاتے ہیں آپ کی ذات گرامی ایسی مبارک اور مسعود ہستی ہیں جن کی وجہ سے نوع انسانی کو اس بات کا ادراک ہوا کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے اور انسان کس بنیاد پر اشرف المحلوقات ہے رسول اللہ کی آمد اور اس دنیا سے تشریف لے جانا اس مسلسل عمل کی آخری کڑی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک مجلس منعقد فرمائی اس مجلس میں فرشتے اور جنات موجود تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا حلیفہ بنانے والا ہوں اللہ کی اس ارشاد پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمین فرشتے اور جنات پہلے سے موجود تھے اور نیابت و حلافت کے منصب پر کوئی فائز نہ تھا آپ سے مراد یہ ہے کہ میں ایسی بستی ایسی ہستی تحلیق کر رہا ہوں جو میری قائم مقام بن کر اپنے اختیارات استعمال کرے گی جیسے نائب وزیر اعظم یا نائب گورنر ہوتا ہے فرشتوں نے یہ بات سن کر کہا کہ آپ نے جس ہستی کو اپنا نائب یا حلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے اور جن عناصر سے اس کی تحلیق ہوئی ہے ان عناصر میں فساد اور خون حرابہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس بات کو رد نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو جتنا علم ادا کر دیں وہ اتنا ہی جانتا ہے اس پر فرشتے خاموش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیابت و حلافت کے لیے اپنی ذات میں موجود صفات کا علم ادا کیا اور آدم کو حلیفت العرض کی حیثیت سے وہ علم سکھا دیے جن کو جان کر حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے نائب کے فرائض انجام دے سکے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو سمجھانے اور ان سے آدم کی حاکمیت کا اقرار کرانے کے لیے آدم سے کہا کہ ہم نے اپنی نیابت اور حلافت کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے قاعدوں اور ضابطوں پر مشتمل جو علم تمہیں سکھایا ہے وہ بیان کر دو آدم نے ان اسما کی تفصیل بیان کر دی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے تھے اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ آدم نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور آپ حکیم و علیم اور دانا اور بینا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چونکہ آدم کو نیابت اور حلافت سونپ دی گئی ہے اس لیے تم آدم کی حاکمیت کا اقرار کرو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سجد یہ نہیں کہ نوز باللہ فرشتوں یا جنات نے آدم کو اللہ کا درجہ دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آدم کی حاکمیت قبول کرنے کے لیے اپنے سر جھکا دیے اور یہ اقرار کر لیا کہ آدم ان علوم کی بنیاد پر ہمارے حاکم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیابت و حلافت کے لیے آدم کو سکھائے ہیں اس موقع پر جنات کے دو گروہ بن گئے ایک گروہ نے آدم کی حاکمیت کو قبول کر لیا اور دوسرے نے آدم کی حاکمیت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس گروہ نے آدم کی حاکمیت کو قبول کیا وہ اللہ کا پسندیدہ گروہ کہلایا اور جس گروہ نے آدم کی حاکمیت قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اسے معتوب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو احتیارات تفویض کر کے جنت میں بھیج دیا اور جنت میں ان علوم کی پریکٹس کرائی جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے جنت کا ماحول یہ ہے کہ جب آپ سیب کہیں تو سیب موجود ہو جاتا ہے دنیا کی طرح سیب حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ زمین کھودیں اس میں سے سیب کا پودا لگائیں پھر اس سیب کو پانی دیں پودے کو کھاد ڈالیں اسے کیڑے مکوڑوں سے بچائیں بارش اور دھوپ سے اس کی حفاظت کریں اور پھر سات آٹھ سال تک پھل کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو کائنات بن گئی جنت میں آدم نے سیب کہا تو سیب موجود ہو گیا یہ عمر سمجھنے کے لیے تحلیقی قوانین کا علم جاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ فرشتے جنات آسمان زمین چاند اور سورج تحلیق ہو تو سب ایک لفظ کن سے وجود میں آ گئے اس تحلیقی عمل میں یہ بات غور طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی کن کے بعد ان کی تحلیق ہوئی اللہ تعالیٰ کے کن کہنے اور آدم کے اختیار میں یہ فرق ہے کہ جب آدم نے سیب کہا تو وہ سیب سامنے آیا جو پہلے سے موجود تھا آدم نے جب پانی کہا تو وہ پانی موجود ہوا جو پہلے سے تحلیق ہو چکا تھا آدم نے حور کہا تو حور موجود ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حور پہلے سے موجود تھی جب آدم نے حور کہا تو وہ سامنے آ گئی ایسا نہیں ہے کہ حور پہلے سے موجود نہ تھی اور آدم کے کہنے پر تحلیق ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں احسن الحالقین ہوں یعنی میں تحلیق کرنے والوں میں سے بہترین ہوں بہترین حالقیت کا وصف یہ ہے کہ ایک چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے اور آدم کی تحلیق کا وصف یہ ہے کہ پہلے سے موجود وجود کا مظاہرہ ہوتا ہے جتنا عرصہ آدم جنت میں رہے تو آدم کو کن کہنے کی پریکٹس ہوتی رہی اور آدم کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم الاسما کا یقین راسخ ہو گیا آدم کے مشاہدے میں میں یہ بات کہ جو ارادہ کرتا ہوں اس پر لازمن عمل درامد ہو جاتا ہے یاد رہے کہ یہ عمل درامد اللہ کی تحلیق کردہ اشیاء میں ہوگا کوئی نئی اور غیر موجود شے تحلیق نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ تمہاری بیوی جنت میں خوش ہو کر رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جہاں سے جو چیز چاہو خوشی خوشی کھاؤ پیو جنت میں رہنے کے لیے دو شرائط عائد کی تحلیک کے تناظر میں یہ بات اہم ہے کہ حالت پر کوئی شرط عائد نہیں ہوتی شرائط محلوق کے لیے عائد ہوتی ہیں دو شرائط یہ ہیں کہ ایک جنت میں خوش ہو کر رہنا ہے بے حد خوش ہو کر کھانا پینا ہے یعنی خوشی کے ساتھ جنت کی ساری زمین پر تصرف کا حق دیا گیا انسان جب خوش ہوتا ہے تو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کئی کئی دن شادی کے معاملات میں گزر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے لیکن وقت کا پتہ نہیں چلا خدا نہ ہاسا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو دس منٹ بھی دس گھنٹوں کے برابر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ہوش ہوتا ہے تو وہ اسپیس کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے جب غمگین اور پریشان ہوتا ہے تو وقت کی گرفت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک دن ایک سال کے برابر لگتا ہے جنت کا ماحول چونکہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہاں خوش ہو کر رہا جائے اس لیے وہاں وقت کا دباؤ محسوس نہیں ہوتا آپ قرآن پڑھ پڑھ کر جس قدر غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنا خوش رہا جائے شعور اسی قدر آزاد ہوگا دو آدم پر دوسری شرط یہ عائد کی گئی کہ شجر ممنوع کے نزدیک نہیں جانا اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تمہارا شمار ظالمین میں ہوگا اس درخت کے قریب جانا حکم عدولی یا ٹائم اور سپیس کی گرفت ہے ظالمین کا مطلب ہے تم ناخوش ہو جاؤ گے بہرحال شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدم سے جنت میں سہو ہو گیا اور اس بھول پر آدم کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے حکم عدولی ہو گئی ہے جس جنت کی فضا خوشی سے نکل کر آدم کے ذہن میں ظالمین کا تاثر قائم ہو گیا تو آدم اسپیس کی گرفت میں آ گئے یعنی آدم کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا آدم نے زمین پر آجزی اور انکساری کی روتے رہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو معاف فرما دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شرط کی یاد دہانی کرا دی کہ اگر تم خوش رہو گے تو جنت میں دوبارہ داخل ہو جاؤ گے اور اگر خوش نہ رہوتے تو جنت تمہیں قبول نہیں کرے گی خوشی کیا ہے اللہ کے پسندیدہ راستے پر چلنا خوشی ہے اور اللہ کے پسندیدہ راستے پر نہ چلنا پریشانی اور نہ خوشی ہے خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حکم عدولی نہ ہو یعنی تم شجر شجر کے پاس نہ جاؤ مثلا جو ایک ہے اس میں در برائی پھلتی پھولتی ہے اور آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اسی طرح جھوٹ کی بے شمار شاہیں ہیں آدمی کو ایک جھوٹ کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور جھوٹ کے درخت کی سو شاہیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنی بھی ممنوع باتیں بتائی ہیں وہ سب شجر ممنوع ہیں جھوٹ بولنا حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا یا قتل کرنا برائی کا درخت ہے جو شاخ در شاخ بڑھتا رہتا ہے اسی صورت خوشی کا درخت ہے اس میں سے بھی شاہیں نکلتی ہیں مثلا آپ نے کنواں بنوا دیا اور اس سے ہزاروں آدمی سیراب ہوتے ہیں تو وہ کنواں ایک درخت ہے اور پانی پینے والے ہزاروں آدمی اس کی شاہیں اور پھول ہیں اسی طرح نیکی اور برائی ایک درخت کی طرح پھلتی پھولتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا نیکی ایک درخت ہے جس سے تمہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں پیار و محبت سے رہیں ایک دوسرے کی دل آزاری کا سبب نہ بنے اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن آداب کا تعین کر دیا ہے ان کی پیروی کر کے اللہ کو راضی رکھیں اسی طرح آپ راضی بر رضا اور ہوش حرم رہیں گے رسول اللہ کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کریں یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں اس کے ثمرات تب حاصل ہوں گے جب رسول اللہ کے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہوں گے اگر ہم با عمل ہوں گے تو سچی اور حقیقی خوشی اور اطمینانیں قلب نصیب ہوگا اگر خوش نہیں رہیں گے تو سکون نہیں ملے گا اور یقین کے درجے میں داخل نہ ہو سکیں گے یہ قانون ہے نہ خوش آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہر امتی پر فرض ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا میں اپنے عمل میں سچا ہوں کیا میں رسول اللہ کا امتی کہلا سکتا ہوں جب آپ اس سوال پر غور و فکر کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ یقیناً میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ آپ کا امتی کہلا سکوں یہ خیال آئے گا کہ میں کس طرح آپ کا امتی ہوں آج اپنی حالت اور اعمال سے ہم فرشتوں کی اس بات کی تصدیق تو کر رہے ہیں کہ یہ فساد کرے گا لیکن اللہ کی اس بات کا مان کہاں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں نے آدم کو علم الاسما سکھائے ہیں آج وہ علم کہاں ہے علم الاسما میں تو فساد نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت ہے اور اللہ ہی اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے میرے لیے جدوجہد کرتے ہیں میں نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ان پر اپنے راستے کھول دو حیات طیبہ اور مشاہدہ قرآن پاک میں ارشاد ہے میں اور میرے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ پر درود و سلام بھیجو رسول اللہ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا ہزانہ تھا میں نے محلوق کو محبت کے ساتھ اس لیے تحلیق کیا تاکہ محلوق مجھے پہچانے پہچاننے کی اس پروگرام میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بحثیت حالق محلوق سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جان اور پہچان لے یہ اس وقت ممکن ہے جب محلوق خود اپنے آپ کو پہچانتی ہو فرشتے جنات اور آدم اللہ کی تحلیق ہیں حضرت آدم نے جنت سے اتر کر حالق اور محلوق کے درمیان محفی رشتے کو ظاہر کیا قرآن پاک میں ارشاد ہے اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب آپ سے معافی کے ہاستگار ہیں اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہمارے لیے حسارے کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں ہے اس آیت میں غور کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت اور بندگی کا رشتہ قائم کیا اور محلوب کی حیثیت سے آجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا نسل آدم کو اس رشتے کی یاد دہانے کے لیے پیغمبروں کی آمد کا ایک سلسلہ قائم ہوا ان میں ایک نمایاں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے کئی پیغمبر مبوس ہوئے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ حضرت داؤد اور حضرت سلمان اور تقریباً پچیس پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آخری نبی ہیں ان پیغمبروں کی تعلیمات پر غور کیا جائے تو ایک ہی بات کا تسلسل ملتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ حالق ہے اور ہم سب محلوق ہیں اللہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شہ اللہ کی محتاج ہے تمام انبیاء نے ایک ہی بات کہی کہ اس کائنات کے دو رخ ہیں ایک روح کا نام حالق اور دوسرے کا نام محلوق ہے حالق اسے کہتے ہیں جو محلوق کو پیدا کر کے اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے اور محلوق کی خبر گری کر کے اسے تحفظ فراہم کرتا ہے محلوق اسے کہتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں حالق کی محتاج ہوتی ہے مثل روشنی ہوا پانی خوراک اور لباس وغیرہ اللہ تعالیٰ ان تمام ضروریات کو لاکھوں کروڑوں سال سے پوری کر رہا ہے اور جیسے جیسے آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ضروریات بڑھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نئے نئے وسائل پیدا کر رہے ہیں ابتدا میں ایندھن کے لیے لکڑی استعمال ہوتی تھی آبادی میں اضافہ اور ایندھن کے زیادہ استعمال سے جنگلات ایندھن کے طور پر ناکافی ہونا شروع ہو گئے تو مٹی کا تیل دریافت ہوا کوئلہ بطور ایندھن استعمال ہوا پھر یہ بھی کافی ہوا تو قدرتی گیس دریافت ہو گئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے پٹرول نکال دیا متبادل ذریعے کے طور پر بجلی دریافت ہوئی ایک ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی متبادل وسائل فراہم کر دیے اسی طرح محلوب کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نئے وسائل فراہم کیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ محلوب کی طرح احتیاج نہیں رکھتا اور اپنی ذات میں قادر المطلق ہے اور محلوق کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے محلوق سراپا زی احتیاج ہے اور اس کا ہر کام اس ہر قدم اس بات کا پابند ہے کہ حالق کے ساتھ اس کی احتیاج قائم رہے محلوق چاہے اسے تسلیم کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زمین کو سورج کی حرارت نہ ملے تو کھیت میں اناج نہیں ہوگا اور اس دنیا میں اتنے حشرات الارض نکل پڑیں گے کہ وہ تمام نباتات اور درخت کو چٹ کر جائیں گے حتیٰ کہ انسان بھی ان کا تر بن جائے گا چاند نہ نکلے تو پھر اور اناج میں مٹھاس نہیں ہوگی اور چیز اتنی کڑوی ہو جائے گی کہ انسان اسے کھانے کے لیے زبان پر نہیں رکھ سکے گا اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں میں پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ انسان زمین کھودتا ہے تو اسے پانی ملتا ہے جو محلوقات کی حیات کے لیے لازمی اور بنیادی جزو ہے اب اگر پانی نہ ہو تو حیات ختم ہو جائے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب میں انسان کا کوئی عمل دہل نہیں ہے اناج کے پکنے اور پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے میں انسان کا کوئی عمل دہل نہیں ہے اسی طرح پانی کے چشمے انسان نے جاری نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احلاس میں ارشاد فرمایا ہے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے غور فرمائے کہ محلوق ایک نہیں ہوتی ہمیشہ کثرت میں ہوتی ہے پرندے چرندے درندے حیوانات نباتات جمادات سمندری محلوق فرشتے جنات انسان سب کثرت ہے محلوق کسی طور سے کثرت سے باہر نہیں ہو سکتی اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے محلوک کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ محتاج ہوتی ہے پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک محتاج ہے کھانے پینے اور دیگر وسائل کی محتاج ہے آپس میں رشتوں کی محتاج معاشرت معیشت اور بود و باش میں محتاج غرض محلوک ہر حال اور ہر چیز میں حالت کی محتاج ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا جبکہ محلوک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہو یا کسی کا باپ ہو نسل کشی کے بغیر محلوق محلوق نہیں ہو سکتی نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے محلوق کسی کی اولاد ہوگی اور جب کسی کے ماں باپ بہن بھائی اور بیوی بچے ہوں گے تو لازمن خاندان بھی ہوگا بلکہ بے شمار خاندان ہوگے جس سے برادری قوم قبیلہ اور نسل قائم رہتی ہے سورہ احلاس میں حالق اور محلوق کا بنیادی فرق بیان کیا گیا ہے جس سے یہ نتیجہ آحض ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حالق نہیں اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے اللہ تعالیٰ واحد اور بے نیاز ہے جس کی بزرگی اور برتگی جس کی بزرگی اور برتری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے حالانکہ ابھی ایمان تو ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا یہ تو صرف مسلمان ہوئے ہیں قرآن پاک کی ہر آیت اور رسول اللہ کی ہر ارشاد میں حکمت ہے اس حکمت کا شعور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قرآن میں تفکر اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے جب ہم اللہ اللہ کے رسول قرآن پاک اور حدیث سے رہنمائی حاصل کریں گے تو ہمیں مشاہداتی علم حاصل ہوگا غور طلب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کے ارشاد کے مطابق ایمان ابھی ہمارے قلوب میں داخل نہیں ہوا مومن وہ ہوتا ہے جو زبانی اقرار کے ساتھ قلبی مشاہدہ بھی کرتا ہے اعتبار سے ایمان کے معنی یقین کے ہیں جب سے مسلمانوں کے اندر مشاہداتی حواس ختم ہوئے اسلام کمزور ہو گیا ہے کوئی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک قرآن نماز روزہ زکوٰۃ اور حز میں رد و بدل نہیں ہوا لیکن آج مسلمان سب سے کمزور محکوم اور بدنام ہیں اور امت مسلمہ ہر روز زوال پذیر ہے میری سمجھ کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایکان اور شہوت یعنی ایمان نکل گیا ہے اور ہم مشاہدے سے محروم ہو گئے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں نماز سے حضور قلب نہیں ملتا کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا عرض اور معروض کرتے ہیں اگر ہم نماز میں پڑھی جانے والی آیات کے ترجمے میں یاد کر کے ان پہ غور کریں تو یقیناً ہمارے یکسوئی پیدا ہوگی اور اطمینان قلب کے بعد ہمارا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائے گا جس قوم کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے وہ کبھی بے سکون نہیں ہوتی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی بات مسلمانوں کے لیے جو ورثہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ عربی زبان میں ایک کتاب آپ کے پاس موجود ہو آپ اس کو صرف سعادت کے لیے پڑھتے رہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کا ہو قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے عالم اروا میں تمام اروا سے یہ عہد لیا بکم کالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں عالمی اروا میں روحوں کے اندر نہ سماعت تھی اور نہ بصارت نہ ان کے اندر کوئی احساس تھا روح صرف یہ جانتی تھی کہ میں ہوں لیکن کیا ہوں کون ہوں کہاں ہوں کیسے ہوں کیسے پیدا ہوئی روح ان باتوں کو نہیں جانتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس جمود کو توڑنے اور اروا کو بہابر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اروا کے سامنے پیش کر دیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں تو اروا نے اللہ کی آواز سنی اللہ کی آواز سننے سے روحوں میں سماعت کی صلاحیت متحرک ہو گئی سماعت کے بعد دوسرا مرحلہ بسارت کا آیا کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور توجہ کی مرکزیت کا حصول بسارت کی بنیاد ہے اس مرحلے پر اروا آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوئیں اور نگاہ کی اولین مرکزیت اللہ تعالیٰ کی ہستی بنی تو کو بینائی بصیرت اور بصارت ملی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سماعت کا پہلا مرحلہ ہے اور آواز سننے کے بعد دوسرا مرحلہ ادراک ہے روح نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو تیسرا مرحلہ بسارت بنا براہ راست طرز فکر میں اس اس بات کو طرح کہا جائے گا کہ روح کی اولین بسارت روشنی یا نگاہ اللہ تعالیٰ ہے اور روح کی نگاہ نے پہلی ہستی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اللہ کو دیکھنے کے بعد اروا میں قوت گویائی پیدا ہوئی اور روح نے اللہ کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں اللہ تعالیٰ کی آواز سننا سماعت آواز سن کر متوجہ ہونا ادراک یا بصیرت آواز دینے والی ہستی کو دیکھنا بصارت اور جواب دینا گویائی سے قبل اروا کے پاس نہ سماعت تھی اور نہ ہی ادراک بصارت اور قوت گویائی تھی جب اروا نے یہ ادراک کیا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے تو اس کے اندر حواس تشکیل پائے اللہ کو دیکھنے کے بعد اروا نے اس بات کا ادراک کیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے اور میں محلوق ہوں اور میرا پیدا کرنے والا حالق اللہ اللہ ہے ہر روح کی پہلی سماعت اللہ کی آواز پہلی بصیرت اللہ کی فہم پہلی نگاہ اللہ کی بصارت اور اولین کلام اللہ کو دیکھنے کے بعد اس کی ربوبیت کا اقرار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری سماعت سے سنتے ہو میری بسارت سے دیکھتے ہو میرے فواد سے سوچتے ہو اور میری قوت گویائی سے بولتے ہو اگر ہم یوم ازل اللہ کی آواز نہ سنتے تو ہمارے اندر سماعت پیدا نہ ہوتی اور اللہ کو نہ دیکھتے تو محلوقات کو بسارت اور نگاہی نہ ملتی تو سب اندھے ہوتے اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے تو ہمارے اندر قوت گویائی ہی نہ ہوتی اور محلوق عقل فہم اور ہوش و ہوا سے بیگانہ ہوتی اللہ کی قدرت کے مناظر زمین آسمان چاند سورج ستارے یہ سب کچھ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ روح کی آنکھ اللہ کو دیکھ چکی ہے رسول اللہ کی یہ تعلیمات ان کے علم کے وارث اولیاء اللہ کو منتقل ہوتی ہیں محلوک دو طرح تحلیق ہوئی اول عالم اروا میں جہاں اروا نے اللہ کی آواز سن کر اور اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا لیکن اللہ کے نظام کے تحت بھی محلوق نے وہ روپ اختیار نہیں کیا جہاں محلوق حالق کو قبول کرے یا رد کرے عالم اروا میں تو اللہ کو سامنے دیکھنے کے بعد کون انکار کر سکتا ہے جہاں اختیار زیر بحث نہیں آتا لہٰذا عالمی اروا کے بعد محلوق عالمی ناسوت میں آئی یہاں عالمی دنیا میں روح نے ایک اور جسم بنایا جسے ہم مادی جسم کہتے ہیں یہاں مادی جسم میں روح نے یوم ازل کی کیفیت کو دہرایا میرے دوست سوال کرتے ہیں کہ احتیار کہاں سے آیا میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے روز اول یہ احتیار دے دیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول اقرار یا انکار کا اختیار دے دیا تھا چاہے قبول کرو چاہے قبول نہ کرو اس اختیار کے استعمال کے لیے روح کی یہ ڈیوٹی لگی کہ روح ایک اور وجود بنائے اور اس جسمانی وجود اور اپنے درمیان پردہ رکھے ایسا پردہ جو کوشش اور جد و جہد کے بغیر نہ اٹھے اس دنیا میں محلوق کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم کیا تمام پیغمبروں نے آہری پیغمبر رسول اللہ کو متعارف کروایا اور سب سے آہر میں رسول اللہ تشریف لائے رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین میں رحمت بنا کر بھیجا ہے